جی الحمد للہ چھ فصلیں مکمل ہو چکی ہیں چھ فصلیں اور میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے ان کو چھ فصلوں کو کیونکہ سب کی بنیاد شروع کی تو چھ فصلوں کے اوپر ہے ساتھ میں یہ بھی اسٹل وغیرہ لیکن زیادہ تر جو استعمال ہو رہے ہوں گے وہ شروع کے ہی سیگے وغیرہ استعمال ہو جاتے ہیں جو پہلے چھ فصلوں کے اندر آ چکے ہیں آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے فصل نمبر سات فصل نمبر سات تو فصل نمبر سات ہے اس میں فائل کی فصل نمبر سات ہے اس میں فائل جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اس میں فائل کہتے ہیں آپ نے دو چیزوں میں فرق سمجھنا ہے ایک ہوتا ہے فائل ایک ہوتا ہے اس میں فائل فائل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا کام کرنے والا میں کہتا ہوں جی زید نے یہ کام کیا تو زید کی جو ذات ہے نا وہ کیا کہلائے گی وہ کہلائے گی فائل زید نے کام کیا تو وہ فائل کہلائے گا اور اگر ہم زید کا نام لفظوں کے اندر مراد لیتے ہیں کہ جی زید زید نے یہ کام کیا لفظوں کے اندر جو استعمال ہو رہا تو یہ جو زید ہوگا یہ کہلائے گا اس میں فائل میں اس کی ایک اور مثال عربی کے لحاظ سے دیتا ہوں تو میں نے اب کہا تھا یہ بار بار ہم استعمال کریں گے دیکھیں زید نے مارا کس کو امر کو ذرا با زید امرن ذرا با زعید ان اب حقیقت کے اندر ہوا یہ کہ زید نے جا کے ایک تھپڑ لگایا جا کے امر کو زید نے تھپڑ لگایا امر کو تو حقیقت تو فائل کون ہوگا کرنے والا کون ہے وہ زید ہے اب میں نے اس کو کاغذ پہ لکھا زارا با زعید امرن با زعید امرن اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ زید کیا ہے یہ کاغذ پہ جو لکھا ہوا ہے زارابا زعید امرن تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے یہ اس میں فائل ہے یہ کیا ہے اس میں فائل یہ فائل نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس میں فائل اس کا نام زارا با امرن جو کاغذ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی لیے آپ تعریف کے نہ دیکھیں کیا کہہ رہے کہ جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے یعنی جو لفظ کام کرنے والا کیا ہوتا ہے فائل کام کرنے والا ہوگا فائل لیکن جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اس میں فائل کہتے ہیں جیسے فا علون فا کرنے والا ایک مت فا کرنے والا ایک مت فا کرنے والی ایک عورت کرنے والی ایک عورت تو یہ لفظ ہے اور یہ کیا کہلائے گا اس میں فائل اس لیے یہ فرق بڑا سمجھنا ہے آپ نے اس میں فائل اور فائل کے درمیان فرق سمجھنا ہے آپ نے یہ نہ ہو کہ جی ہر جگہ کے اوپر ایک ہی چیز وہ کر دیں اس میں فائل اور فائل میں فرق ہوتا ہے فائل کیا ہے وہ ذات ہوتی ہے جو کام کرتی ہے اور اس کا نظروں کے اندر جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ رہا ہے اس میں فائل اس کا نام ہے نا اس کی گردان آپ نے یاد کرنی ہے تو بالکل بچوں والی گردان ہے بہت آسان بالکل بچوں والی گردان ہے ویسے تو اس طرح کی گردان نہیں ہوتی کم از کم انیس سیگوں والی گردان ہونی چاہیے اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن چلیں کیونکہ نصاب میں ہی شامل ہے تو ابھی آپ یہی یاد کریں پھر بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا اور بھی وہ کرواؤں گا یاد کرواؤں گا تو فا علون فا علان فا علاطن فا فا علاتن ٹھیک ہے فا علون فا علان فا علون فا فا علطان فا علاطن یہ آپ نے گردان یاد کرنی ہے فائل کرنے والا ایک مت فا کرنے والے دو مت فا کرنے والے سب مت فا کرنے والی ایک اور فا کرنے والی دو عورتیں فا کرنے والی سب اور ٹھیک ہے جی یہ آپ نے کردان اس طریقے سے یاد کرنی ہے قاعدہ جب ماضی تین حرف کی ہو تو اس میں فائل کا سیگا ماضی جب تین حرفوں والا ہو نا ماضی تین حرفوں والا ماضی ماضی کا جو سب سے پہلا سیگا آتا ہے جیسے ہم نے کیا کیا تھا فا والا فا ذرابا صار جو سیگا ہے ماضی کا سب سے پہلا سیگا چودہ سیگوں میں سے جب ماضی تین حرف کی ہو تو اس میں فائل کا سیگا واحد مذکر فا کے وزن پر آئے گا فا کا وزن آئے گا جیسے یہ کہ وہ فا کیا تھا فا تھا تو وزن کیا آئے گا فا جیسے نصرا تین حرف ہے نا اس میں فائل کیسے بنے گا ناصر ذرابا تین حرف ہیں اس سے کیا بنے گا زاربن سمیا تین حرف ہیں اس سے اس میں فائل کیا بنے گا سامعن ٹھیک ہے یہ تو بات ہوگی کہ اگر تین حرفی ہو اور اگر ماضی کا پہلا سیگا تین حرف سے زیادہ ہو تو اس میں فائل مزار معروف سے اس طرح بناؤ بھائی اگر تین حرفوں سے زیادہ آ جائے پھر کیا کریں گے کہتے ہیں پھر ایسا کرنا کہ مزار معروف پہ چلے جانا مزار معروف ہم نے کیا تھا نا اعلیٰ یا فلو یا فلان یا فلونا تو آپ کیا کرو کہ مزار معروف کیا تھا یا فلو تھا یا فلو اگر ماضی کا پہلا سیگا تین حد سے زیادہ ہو تو اس میں فائل مزار معروف سے اس طرح بناؤ کہ علامت مزارے کو علامت مزارے کو کیا کرو دور کرو علامت مزارے میں نے بتایا تھا نا یہ چار ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں الف تا یا اور نون ان کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے عطینا الف تا یا نون الف تا یا نون اور میں نے کہا تھا یہ کیا ہے حمزہ ہے حمزہ تا یا نون لیکن اس کو کیا پڑھ لیتے ہیں الف ہی پڑھ لیتے ہیں یاد ہے نا میں نے کہا تھا الف تا یا نون اصل میں اس کا کیا ہوتا ہے حمزہ ہوتا ہے یہ حمزہ ہوتا ہے کیونکہ الف کیا ہوتا ہے جس پہ کوئی حرکت نہ ہو نہ ہی ساکن بھی نہ ہو اگر اس پہ سکون ہو یا حرکت آ رہی ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے وہ حمزہ کہلاتا ہے حمزہ تو عطینہ جو ہے اس کو آپ نے دور کرنا ہے جو بھی اس کی علامت مظاہرے ہیں اس کو دور کریں اس کی مضمون لگاؤ میم مضمون یعنی میم لگا کے اس پہ ضمہ لگا دینا ہے علامت مظاہرے دور کریں میم مضمون لگائیں تم ہوگے تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ آخر سے پہلے حرف کو یعنی سیکنڈ لاسٹ آخر سے پہلے حرف کو سیکنڈ لاسٹ حرف جو ہوگا سیکنڈ لاسٹ حرف کو زیر دے دو اگر زیر زیر دے دو اگر زیر ہے تو ٹھیک ہے ویسے ہی رہنے دو اور آخری حرف پر تنوین لگا دو حرف پر تنوین لگا دو مثال دیکھیے جیسے ایک ماضی آتا تھا اکرما ماضی آتا تھا اکرما اس میں کتنے حرف ہیں چار ہیں اکرما ماضی تھا اکرما چار حرف ہے اس کا مظاہرے معروف کیسے آئے گا اس کا مظاہرے معروف آتا ہے یوکریم کے وزن کے اوپر کیا آتا ہے یوکریم یوکریم آپ نے پہلا کام اس یا کو غائب کرنا ہے یوکریم کے یا کو غائب کرنا ہے پہلا کام یہ کیا یا کو غائب کر دیا ایک اس کی جگہ میم مضمون لگانا ہے کیا لگانا ہے میم مضمون دو کام ہو گئے تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ ہر کو زیر دے دیر نہیں ہے جیسے زیر ہے تو ٹھیک ہے پہلے سے موجود ہے اور چوتھا کام آپ نے کرنا ہے کہ آخری حرف پہ آپ نے تنوین لگا دینی ہے آخری حرف پہ آپ نے تنوین لگا دینی تو یوکریم سے کیا بن جائے گا مکرمن مکرمن ٹھیک ہے اچھا جی اج تانا با یج تانیبو ایج تانابا ماضی تھا عج تانابا عج تانابا ماضی تھا اس کے اندر تین حرفوں سے زائد ہیں عج تانبا حمزہ جیم تا نون تا پانچ حرف ہے نا اب پانچ حرف ہیں اس کا مظاہرے ہم نے دیکھا مظاہرے معروف وہ کیا آتا ہے <coughs> یج تانیبو مظاہر معروف کیا آیا یج تانیبو یج تانیبو پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے پہلا کام کرنا ہے آپ نے یا کو غائب کرنا ہے ایک کام نمبر دو آپ نے می میں مضمون لگانا ہے دو چیزیں تیسرا کام سیکنڈ لاسٹ ہر کو آپ نے زیر دے دینی ہے یہاں پہ پہلے سے زیر ہے تو خیر ہے کوئی بات نہیں زیر پہلے سے موجود اور چوتھا کام کیا کرنا ہے کہ آخر میں آپ نے تنوین دے دینی ہے تو کیا بن جائے گا یہ تانیبو سے کیا بنے گا مجھے تانیبن بن مجھے پانی بن اچھا جی چلیے تکبلا یا تکبلو تکبلا یا تکبلو تکبلا اس کے ہم دیکھے اس میں کتنے حرف ہیں تا با ہاں، با لام اس میں کتنے ہیں تکبلا میں کتنے حرف ہیں بتائیے مجھے آپ لوگ تکبلا میں کتنے حرف ہیں تکبلا تکبلا میں اس لیے اس کو وہ بھی کر رہا ہوں بڑا پڑھ رہا ایسے ہوں میں پڑھ رہا کیسے ہوں آپ دیکھیں تو صحیح تکب بالا تکب بالا بھائی پانچ ہیں دو با ہیں جس پہ تشدد آئی ہوئی ہے کیا ہے پانچ ہیں پانچ چار آ رہے ہیں تا با لام لیکن با دو ہیں شد ہے نا تشدد ہے دو با ہیں تکب بالا ٹھیک ہے یہ پانچ ہیں تو پانچ حرفی ہے ماضی مظاہرے میں گئے تو کیا بنا یا تک کب بلو یا یا پہلا کام کیا کرنا یا کو غائب کیا سیکنڈ کام کیا کرنا می میں مضمون لگانا تھرڈ کام کیا کیا کہ سیکنڈ لاسٹ کو زیر دینی ہے سیکنڈ لاسٹ کو زیر دینی اگر زیر نہ ہو تو یہاں پہ زیر نہیں تھی تو یہاں کیا کریں گے زیر بھی دیں گے اور چوتھا کام کیا کریں گے کہ آخر میں تو یہ تک سے کیا بن جائے گا متقبل متقبل ٹھیک ہے نا تو متقبل کیا بن جائے گا اس میں فائل بن جائے گا اب نظم دیکھیے اس میں فائل کا سنو اب قاعدہ لیکن لکھا تو ایک جاتا ہے با یا تقبلو تقبلا کے نا با ایک لکھا جاتا ہے لیکن اس با کے اوپر کیا لکھا جاتا ہے دیکھیں صحیح اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے تو شاید ڈالی ہوئی ہے کہ نہیں ڈالی ہوئی ہے اس شاید کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی یہ دو دفعہ پڑھنا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ایسا ہوگا میں نے کیا تھا تکب تین حرف یہ بالا نظم آگی اس میں فائل کا سنو اب قاعدہ اور اٹھاؤ اس سے کامل فائدہ ہو سے حرفی ماضی جب اے خوشی تم بناؤ فائل ان کے وزن پر ہر اس میں گر ہو زائد تین سے اس میں فائل پھر مظاہرے سے بنے جو علامت ہو مظاہرے کی ولا باقی رکھنا ہے نہیں اس کا روا بس گرا دو اس کو تم بے خوفو اور لگا دو اس کی جا ہاں، اس کی جا مضمون میم قبل آخر حد کے تم زیر دو اور بڑا آخر میں دو تنوین کو ٹھیک ہے جی یہ کیا ہوگا یہ قاعدہ ہے ایسے سے آپ کے اندر آ جائیے سوالات کے اندر آ جائیے سامعون مستانب من تقبل ان کی گردان کرو دیکھیں اب سامع کی میں گردان کرتا ہوں سامعون سامعان سام بہن سامیون سام سامیاتن بالکل بچوں والی چیز ہے مجتنبن کی گردان مجتنبن مجتنبان مجتنبونا مجتنبتن مجتنبت مجتنباتن مجھتا نیبن منتصر کی گردان منتصر منتصران منتصرون منتصرتن منتصرتان منتصراتن متقبل گردان متقبل بل متقبلان متقب بلونا متقبل اب آگے عالمون مستانی بتن تاریخات مانے آنے کے مانا بتاؤ عالمون عالمون دیکھیں عالم کی گردان عالم کیا ہوتا ہے اس میں فائل ہوتا ہے عالم کیا ہوتا ہے ہم جو کہتے ہیں نا عالم ٹھیک ہے اس میں عالمتن عالمتن یہ بھی کیا ہوتا ہے اس میں فائل رسی کا ہوتا ہے اس میں فائل عالما جاننے والی عالم جاننے والا تو عالمونا اس کے معنی کیا ہوں گے عالمونا اس کے آخر میں واؤ اور نون آئے ہوئے ہیں کے دیکھیے ہاں فا کیا مطلب تھا ہاں یہ کیا ہوگا جاننے والے سب مرد مجھ تنی بتن مجھ تنی بتن اجتناب کرنے والی اس سے پرہیز کرنے والی مجھ تنی بتن کیا پرہیز مطلب کونا والی تو چھوڑنے والی سب عورتیں اور مانے مانے آنے منع کرنے والی تو مانے آنے تو کیا آئے گا منع کرنے والا تو مانے آنے دو منع کرنے والے مرد منع کرنے والے دو مرد منع کرنے والے دو مرد روکنے والے دو مرد مانے آنے ہو جائے گا آپ کے ذمہ کام لگا رہا ہوں آپ کے ذمہ کام کام آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اور پیچھے سے بھی سارا یاد کرنا ہے پیچھے سے بھی یاد کرنا ہے اور یہ بھی سوال نمبر تین بھی دیکھنا ہے آپ لوگوں نے سوال نمبر تین دو عورتیں چھوڑنے والی سب عورتیں پرہیز کرنے والی دو مت لکھنے والے اس گردان کو بھی یاد کرنا ہے اور پچھلا بھی یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی ہمت باندھیں جلدی جلدی کریں میں چاہ رہا ہوں کہ پہلا حصہ ہمارا جلدی جلدی مکمل ہو جائے ابھی ہم نے انشاءاللہ عید کے بعد پھر ہم نے قرآن مجید کا بھی سبق شروع کرنا ہے پارے کا جو تھا پیسویں پارے کا جو سبق ہے وہ بھی تو شروع کرنا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نام کے ساتھ تھوڑی سی مناسبت ہو جائے تاکہ اس کے اندر پھر ہم اس لحاظ سے اس کو لے کے چلیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ فائدہ کیا ہے سپنا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے گرامر ایسے نہیں پڑھائی جاتی کہ چلو جی گرامر پڑھنی ہے ہم نے ہو گیا جی